توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم میٹھے میٹھے اسرائی بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آج مدنی قائدے کے سبق نمبر سات کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر سات نکال لیجئے سبق نمبر سات کی ابتدا میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے آج اس سبق کے اندر حروف مدہ کی مشق ہوگی اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی سی دال کی طرح مڑی ہوئی چھوٹی سی دال کی طرح جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جزم یہ حرف کے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے جزم اسے سکون بھی کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک یعنی حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے متحرک یعنی حرکت والے ہر سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور آج کے اس سبق کے اندر جس کی ہم مشق کریں گے وہ ہے حروف مدہ حروف مدہ تین ہیں حروف مدہ کتنے ہیں تین ہیں الف واؤ یا یہ حروف مدہ ہیں مگر ان کا سبب ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا وہ ساکن ہو یعنی وہ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوگا اور یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا یہ حرف مدہ کی پہچان ہے الف سے پہلے زبر و ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوں گے اور ان تینوں حروف کو جب یہ مدہ ہوں تو ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے الف سے پہلے زبر جیسے با الف زبر با اب اس کو ہم نے کھینچا جیسا ہم نے اس سے پچھلے اسباق کے اندر حرکات کی مشق کی تھی یعنی سبق نمبر تین میں سبق نمبر چار میں اور سبق نمبر چھ کے اندر بھی ہم نے جو حرکات کی مشق کی تھی اور اس میں یہی ہم نے سیکھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے حرکات کو کھینچنا نہیں پڑتا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑا جاتا ہے یہ اس کی درست ادائیگی ہے لیکن حروف مدہ جب مدہ ہوں جیسے الف مدہ با الف زبر با تو اب اس کو ہم نے کھینچا دراز کیا یہ تھوڑا سا جو دراز کیا یہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکت کی برابر ہم نے اس کو کھینچا جیسے با با با یہ ایک حرکت اور دوسری حرکت اگر اس میں اس کی مقدار بڑھائیں گے تو با یہ دراز ہوا تو دو حرکت کی مقدار کھینچ کر حروف مدہ کو پڑھیں گے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حروف مدہ ہوں انہیں گھٹائیں گے نہیں حذف نہیں کریں گے حروف مدہ پڑھے جائیں گے حروف مدہ کو حذف نہیں کریں گے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ کے اندر کلمے کے اندر حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے یعنی لہن جلی جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے لہذا حروف مدہ کو ہم نے حذف نہیں کرنا بلکہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار جو ہے اسے کھینچ کر ادا کرنا ہے حروف مدہ حذف نہیں کرنے تو اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے جتنی توجہ کے ساتھ اس قدر انشاءاللہ اللہ آسانی ہوگی اور مزید بہتری پیدا ہوگی تو آج انشاءاللہ حروف مدہ کی ہم مشق کرتے ہیں جب الف مدہ ہوگا یعنی جیسے با الف زبر با اب ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر ہم نے کھینچا تو زبر میں آواز اور منہ دونوں کھول کر ادا کریں گے اور وہ ساکن سے پہلے پیش ہے وہ مدہ ہوگی اس کو بھی دو حرکت یعنی دو پیش کے برابر دو حرکت کے برابر ایک الف کی مقدار میں اسے دراز کریں گے کھینچیں گے مگر معروف پڑیں گے با واؤ پیش بو دونوں ہوٹوں کو کامل گول کریں گے اگر کامل گول نہیں کریں گے تو مجھول ہو جائے گا جیسے بو تو یہ درست نہیں ہے اس کو معروف پڑھنا ہے بو دو حرکت کی مقدار اس کو کھینچنا ہے اسی طرح یا مدہ کو جب ادا کریں گے یا ساکن سے پہلے زیر یعنی با یا زیر بی اب آواز کو گرا دیں گے آواز کو گرائیں گے تو معروف ادا ہوگی اگر آواز کو گرائیں گے نہیں تو پھر جو زیر ہے وہ مجھول طریقے سے ادا ہوگی لہذا اس طریقے ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب توجہ کے ساتھ مش کیجیے گا مدنی قاعدے کے سبق نمبر سات کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب عین و پیش او یہاں و مدہ ہے یہاں و مدہ ہے اب اس کو ہم نے دو حرکت کے برابر کھینچا اب جیسے حروف مدہ کی ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس طرح جب قرآن پاک میں یا و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ میں جب پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اس کو کھینچا جاتا ہے اور یہ حرف مد ہوتا ہے اب وہ ساکن نے اس سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہے اس کو ہم دو حرکت کے برابر جیسے اعوذ اعوذ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اعوذ آئین کو تھوڑا دراز کریں گے اس لیے کہ آئین کے آگے وہ ہے اور وہ ساکن ہے آئین پر پیش ہے تو وہ مدہ ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر یعنی دو حرکت کے برابر اسے کھینچ کر ادا کریں گے اسی طرح مینش تو پر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے جو کھڑے حرکات ہوتی ہیں وہ جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہم نے دو حرکت کے برابر کھینچا من الشیطان الرجیم تو اس طرح جو ہے اس کی پہچان بھی انشاءاللہ ہوتی جائے گی تو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے اور دوہرائی میں انشاءاللہ زیادہ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الرحمن الرحیم با الف زبر با اس کی ہجے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حرف کا نام لیں گے جو متحرک ہے جس کے اوپر حرکت ہے پہلے اس کا نام لیں گے اور پھر اگلے حرف کا نام لے کر اب اس پہلے حرف کی جو حرکت ہے اس حرکت کو پڑھیں گے یعنی جیسے با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی یہ زبر زیر پیش جب تینوں حرکات پڑھیں گے تو آپ اروا میں اس کو پڑھیں گے با بو بی تا الف زبر تا تا واؤ پیش تو یا زیر تی تا تو تی سا الف زبر سا سا واؤ پیش سو سا یا زیر سی سا سو سی اب اس سبق کے اندر بھی جو حروف مدہ کی ہم مشق کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جو حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں انہیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور جو سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں انہیں سختی کے ساتھ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں حروف مستعلیہ ان کو پر پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے اس بات کا خیال یہاں بھی رکھنا ہے اور ہر جگہ رکھنا ہے قرآن پاک میں جہاں بھی ہم تلاوت کریں گے تو ان اس ادائیگی اور ان تمام باتوں کا خیال جو ہے ہر جگہ رکھنا ہے کہ جو پر حروف پڑھے جانے والے موٹے پڑھے جانے والے ان کو ہر جگہ موٹا ہی پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے باریک پڑھنے جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں انہیں نرمی سے پڑھنا ہے اور جو سختی سے ادا ہوتے ہیں انہیں سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے سا تو سی جیم الف زبر جا جیم واؤ پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی اب سطر نمبر تین ہا الف زبر ہا واؤ پیش ہو ہا یا زیر ہی ہی ہلف زبر واو پیش خو خا یا زیر خی خا اب سطر نمبر چار دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا الف زبر رال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اس میں سختی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے رال الف زبر رال واؤ پیش رو رال یا زیرو وی سطر نمبر پانچ را الف زبر را را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر بڑھیں گے اور کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے اس بات کا بھی ہر جگہ خیال رکھنا ہے کہ راہ پر جب بھی زبر یا دو زبر جب پیش یا دو پیش آ جائیں تو اسے پر پڑھنا ہے راہ کے نیچے راہ کے نیچے دو زیر ہوں تو راہ کو باریک پڑھنا ہے را را الف زبر را رو پیش رو را یا زیر ری را رو ری ز الف زبر ز واؤ پیش زو یا ویر وی زا زو وی سین الف زبر سا سین واؤ پیش سو سی یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واؤ پیش شو یا زیر شی شا شو شی فود الف زبر فو فود واو پیش سو یا زیر فی سواد جو ہے اس کو اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز ہوگی سختی سے ادا ہوگا اور اس کو پر بڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے آگے دود ہے اور نیچے تو و یہ جو حروف آ رہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ان کو پر پڑھنا ہے مگر زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کو کھولیں گے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے سو سو سوئی بود الف زبر بو واؤ پیش بو بود یا زیر بوئی بو بو بوئی پو الف زبر پو واؤ پیش تو تو یا زیر توئی توئی و الف زبر و واؤ پیش و و یا زیر وی و وی عین الف زبر عین واو پیش ا عین عین عین یا زیر آئنائن الف زبر غین واو پیش غو یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی

کاف الف زبر کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی شا کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می م الف زبر لا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی نا نو نی پیش پڑا تو ہونٹوں کو گول کریں گے بعض اسلامی بھائیوں کے محسوس ہو رہے ہیں کہ وہ ہونٹ کامل گول نہیں ہو رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہونٹ گول کیے بغیر ادا کریں اور پھر مجھول طریقے سے جو ہے ہماری مشق ہونٹوں کو گول کرنے کامل نو نو نا نو نی نا نو نی پیش کو جب بھی ادا کریں گے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے اور پھر صحیح ادا ہوگا واؤ الف زبر وا واؤ واؤ پیش وو میں ایک واؤ متحرک ہے جو پہلی یعنی پیش والی ہے حرکت والی ہے اور دوسری واؤ جو ہے وہ ساکن ہے جزم والی ہے اب ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر یعنی پر پیش ہے تو یہ واؤ مدہ ہوگی واؤ واؤ پیش وو واؤ یا زیر وی وا وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہی حمزہ کڑا زبر اب یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے یہ جو کھڑا زبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے اور یہ جو الف شکل میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جب یہ کھڑا زبر آ گیا تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا پہلا حمزہ کہلائے گا اب اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ ہم زبر دیکھا نا اس کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے تو یہ کھڑا زبر الف مدا کے قیم مقام ہے اب یہ محسوس نہیں کیجیے گا کہ یہاں الف مدا کہاں سے آیا تو یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدا کے قیم مقام ہے اور اس کو دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے آ یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا یا زیر یا یو یی اب جی یا یا زیر یی جو یا پہلی ہے یہ متحرک ہے اس کے نیچے زیر ہے حرکت والی ہے اور اس کے بعد جو یا ہے وہ یا ساکن ہے تو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی تو اس کو بھی دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے جیسے یا یا زیر یا یو ی یا یو ی جی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ حروف مدہ جو اس میں جو مد ہے یہ مد اصلی کہلاتی ہے یہ جو مد ہے اس میں حروف مدہ کے اندر جو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ رہے ہیں دو حرکت کے برابر ہم جو دراز کر کے پڑھ رہے ہیں یہ حروف مدہ کو تو یہ ان کے اندر جو مد ہے یہ مد اصلی ہے یہ مد اصلی ہے اور اس کی مقدار اگر ادا نہ کی جائے تو حرف سرے سے ختم ہو جاتا ہے جیسے حرف مد حذف ہو جاتا ہے اور یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے لہٰذا اس کی خوب مشق کیجیے اور قرآن پاک میں بھی جہاں بھی حروف مدہ ہیں تو ان کی جو ایک الف کی مقدار ہے دو حرف حرکت کی مقدار ہے وہ کھینچ کر ہی ادا کریں گے اگر نہیں کھینچیں گے تو حرف حذف ہو جائے گا حرف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لہذا ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے اور اس سبق کی خوب جو ہے سات نمبر سبق جو حروف مدہ کیا ہے اس کی خوب مشق کیجیے گا پریکٹس کیجیے گا تاکہ مزید آسانی ہو اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اب ان شاء اللہ از وجل ہم اما سے پارے تیسرے سے پارے قرآن پاک کے سورت الفلق اور سورت الناس اس کی مشق کرتے ہیں لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اما سپارے کی آخری دو صورتیں سورت الفلق اور سورت الناس یہ نکال لیجیے انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ قل اعوذ برب الفلق یہ قل جو ہے اس کو پر پڑھیں گے قوف کو دو نقطے والا قوف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس کو باریک نہیں پڑھیں گے قل قوف لام پیش کل اس کو کل باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اسی طرح اعوذ حمزہ پر زبر ہے حمزہ کو دراز نہیں کریں گے کل اعوذ نہیں پڑھیں گے بلکہ کل آگے اعوذ تو یہاں وہ مدعا ہے اس کو کھینچیں گے زال پر پیش ہے زال کو دراز نہیں کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو مارو پڑھیں گے بے ربل را پر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے با کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے دوہرا پڑھیں گے اس لیے کہ با پر شد ہے یہ مشدد حرف ہے اسی طرح بے ربل فلق تو قاف آخر میں اس پر ہم نے وقف کیا تو وقف کی صورت میں یہ ساکن ہوگا اور اس پر قلقلہ ہوگا یعنی آواز میں جنبش ہوگی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی جنبش ہوگی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق اعوذ اعوذ جب پڑھیں گے تو اوزو اس میں ہونٹوں کو گول کریں گے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے ورنہ مجھول پڑا جائے گا ال اعوذ برب الفلق من شر خلق من شر یہاں غنہ کریں گے نون پر یہ اخفا کا غنہ کہلاتا ہے انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب یہ اخفا ادغام اور دیگر غنات وغیرہ آئیں گے تو اس کی انشاءاللہ شاء مشق کریں گے اور قلقلہ کی بھی انشاءاللہ اس میں مشق ہوگی مدنی قاعدے میں تو یہاں غنہ ہوگا من شرری اب را کے نیچے زیر ہے را کے نیچے زیر ہے را کو باریک پڑھیں گے اور ما خالق تو خا کو پر پڑھیں گے میم الف زبر ما جو ہم نے آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر سات کی ہم نے جو مشق کی حرف مدہ کی تو یہاں حرف مد کون سا ہے الف مدہ ہے ماشاء اللہ یہاں الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے میم پر تو اسے دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے ما خلق خا کو پر پڑیں گے حروف مستعلیہ میں سے اور قاف پر ہم نے وقف کیا یہاں ساکن ہے اور وقت کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا تو یہاں پہ کلکلا ہوگا کلکلا کا معنی جمبش لوٹتی ہوئی آواز ہے من شر ما ما خلق من شر خالک اب ہم نے پڑھا نا غ تو یہ ایک الف کی مقدار ہم نے اسے کھینچا اس لیے کہ یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے کون سا ہے الف مدہ الف سے پہلے زبر ہے اور الف مدہ ہوگا اور ایک الف یعنی دو حرکت کی مقدار سے کھینچ کر پڑھیں گے غوثی غائن کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے قاف کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے اسی طرح ایزا و قب قاف کو پر پڑھیں گے اور با پر ہم کلکلا کریں گے اس لیے کہ وقت کی صورت میں اسے ہم نے ساکن کیا ہے وَمِن شَرِّ ومن شر غافق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد جس حرف پر شد ہو تشدید ہو جو حرف مشدد ہو تشدید تین دندان والی شکل کو کہتے ہیں یہاں را پر بھی تشدید ہے نون پر بھی تشدید ہے سا پر بھی تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو مشدد حرف کو دوہرا پڑھیں گے جیسے شر اب نون یہاں تشدید ہے اس کے اوپر تو اس پر غنہ بھی کریں گے نون میم جب بھی مشدد ہوں ان کے اوپر شد آئے گی تو ان میں غنہ کریں گے اور ایک الف کی مقدار اس میں جو ہے غنہ ہوگا شَرِّن نف في العقد نف فا کے اوپر کھڑا زبر ہے سا پر بھی کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اسے دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار دونوں حروف کو کھینچیں گے فا سا تی ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اب سورة الناس کی مشت بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الناس قل میں قاف دو نقطے والا ہے حرف مستعلیہ میں سے قاف کو پر پڑھیں گے اعوذ کا وہی طریقہ ہوگا جو اوپر ہم نے جو سیکھا ہے اسی طرح برب ناس تو نون پر شد ہے مشدد حرف ہے اس پر غنہ کریں گے اور سین کو ہم نے ساکن کر دیا تو اب حرف مد کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے جیسے وف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا جبکہ یہ پہلے سے ساکن نہیں تھا تو یہ عارضی سکون کہلائے گا جب عارضی سکون ہوگا تو اس کو مزید ہم کھینچ سکتے ہیں قل اعوذ برب الناس آخر میں سین کی آواز کو واضح کر دیں اور اس کی آواز سیٹی کی آواز مزید زیادہ تکلف میں بھی نہ ہو جیسے نس اس طرح بھی نہیں پڑھنا بلکہ سین کی جو سختی ہے جو سیٹی کی آواز ہے وہ واضح محسوس ہو اور ساکن کر دینا ہے سین کو قل اعوذ برب الناس ملک الناس اللہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم